حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اے امت ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6252